بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اور پڑھ کر سناتا ہے فیہا کتب قیمہ جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں وما تفرق الذين الكتاب من بعد ما جاءتهم ملبین اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں وما امیر نَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے یہ لوگ سب مخلوق سے زیادہ برے ہیں ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام خلقت سے بہتر ہیں جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضو عنہ ذلك لمن خشی ربہ ان کا صلاح ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں بسیں گے اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش یہ سلا اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے